عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے درمیان میں بھیجا گیا ہوں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے عمران بن حسین کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں پھر اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی پھر بھی گواہی دیتے رہیں گے خیانت کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائیس یہ حدیث صحیح ہے